من ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن أن تصيبهم تصيبهم فتنة فتنة أو يصيبهم عذاب أليم صحیح سے یہ بات ثابت ہے کہ قرب قیامت لوگ شعوری یا لا شعوری طور پر کفر میں داخل ہوں گے بڑی کثرت اور بڑی تیزی کے ساتھ حتیٰ کہ رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر بن چکا ہوگا اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر بن چکا ہوگا اور یہ بھی دین ابو میں دنیا اور محض دنیا کی خاطر اپنے دین کو بیچ دے گا اس کے بہت سے مظاہر ہیں اور بہت سے اسباب ہیں جو گاہے بگاہے دکھائی دیتے ہیں ان میں سے ایک مظہر اور ایک بہت بڑا سبب جادو ہے جس کو سحر بولتے ہیں سحر ایک ایسا علم ہے جس کو سیکھنا کفر ہے جس کو سکھانا بھی کفر ہے جادو کرنا بھی کفر ہے اور جادو کرانا بھی کفر ہے اگر کسی پر جادو ہو جائے تو اس کو جادو سے ختم کرانا بھی کفر ہے اور اگر کسی پر جادو ہو جائے تو یہ کوشش کرنا کہ اس جادو کو جادو کرنے یا کرانے والے پر پلٹ دیا جائے تو یہ بھی کفر ہے یہ ساری صورت ہے ہیں اور یہ کفر اس معاشرے میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور ہر دوسرا تیسرا چوتھا گھر جادو کی لپیٹ میں ہے جادو سے متاثر ہے یہ ایک بڑی خطرناک حقیقت ہے اس کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے جادو کا علم ہے اور حق ہے لیکن اس کی تعلیم و تعلم حرام ہے کفر ہے قرآن و حدیث سے اس کے کفر ہونے کے شواہد ملتے ہیں لہذا اس تعلق سے اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے اور اس کی حقیقت کا سہم بھی ہونا چاہیے جادو سے بچاؤ کے لیے شریعت نے بہت سی تصویریں ہمیں عطا فرمائی ہیں بہت سے ادکار ہیں جو انسان کی حفاظت کے بڑے مضبوط قلعے ہیں آئندرپور کرسی قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت قرار پائی ہے جس میں اللہ رب العزت کی تیرہ صفات کا بیان ہے اور اس آیت کے پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں جن میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص یہ آیت صبح کو پڑھ لے تو پورے دن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ایک محافظ مقرر ہو جاتا ہے جو دن بھر اس کی حفاظت کرتا ہے اور اگر رات کو پڑھ لے تو رات بھر کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ مقرر ہوتا ہے جو پوری رات اس کی حفاظت کرتا ہے اس کے علاوہ رسول علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو ہر نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے اس کے اور جنت کے داخلے کے درمیان صرف اس کی موت حائل ہوتی ہے کیونکہ دنیاوی زندگی میں کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا جس کے لیے موت ضروری ہے لڑنا ضروری ہے شاید کریمہ کتنی فضیلت ہے کہ اس کے اور جنت کے داخلے میں صرف موت حائل ہے اس کے علاوہ رسول اللہ کی طرف سے بہت سے اذکار مروی ہیں صبح و شام کے اذکار ہیں جن کی پابندی کرنی چاہیے اور پرانے پاک نے بھی صبح و شام کے اذکار کا حکم دیا ہے اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں اور نبی اسلام کی طرف سے یہ دعائیں معصور بسم اللہ واحد شیختما بہت سمیر علی راہمات اللہ اسلامات یہ وہ امور ہیں جو ہر قسم کے سحر اور جادو سے بندے کی حفاظت کرتے ہیں اور خاص طور پہ ایسے اذکار جہاں شہر جو عمل شیطان کے موجود ہونے کا امکان ہو جیسے بیت الخلاء ہے بیت الخلاء میں جو دعا منقول ہے وہ ضرور پڑھنی چاہیے جاتے ہوئے اللہ انی آرود میں قوت بالخلا ہے گھر سے نکلنے کی دعا پڑھنی چاہیے کیونکہ عام طور پر یہ شہر اور اس کی اثرات ہیں گھروں سے باہر پھیلے ہوتے ہیں اکثر جادوگر آپ کو ہندو ملیں گے یا عیسائی ملیں گے جو اسلام کے دشمن ہیں مسلمانوں کے دشمن ہیں اور وہ عمل شہر کو باہر پھیلاتے ہیں تو اس کی لپیٹ میں آنا ممکن ہے اگر گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھ لی جائے گھر سے نکلنے کی بسم اللہ اللہ بلا خا بلا تو جو باہر پھیلے ہوئے جادو ہیں اس کے شر سے بندہ محفوظ رہ سکتا ہے بچوں کو خاص طور پہ یہ دعا یاد کرائی جائے جب وہ گھر سے نکلے تو یہ دعا پڑھ کر نکلے تاکہ کسی قسم کے دشمنوں کے عمل سے متاثر نہ ہو سکے بچوں کے تعلق سے خاص طور پہ سورج کے غروب ہونے کے بعد ہدایات آتی ہیں کہ غروب آفتاب کے فوراً بعد بچوں کو گھر سے باہر مت نکالیں اس وقت یہ سواہر اور یہ شیطانی طاقتیں باہر پھیل جاتی ہیں اور بچے ان کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں اس وقت ان کے گھر کی چار دیواری ان کے تحفظ کا بہترین ذریعہ ہے انسان جب گھر میں داخل ہو تو گھر داخل ہونے کی دعا پڑے کیونکہ جب رات آنے لگتی ہے تو یہ شیاسین اپنے ٹھکانے ڈھونڈتے ہیں گھر میں داخل ہونے والا اگر گھر داخل ہونے کی دعا پڑھ لے تو پھر شیطان وہاں سے بھاگ جاتے ہیں یہ جن وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور اگر دعا نہ پڑے تو شیطان خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں ٹھکانا مل گیا اللہ اسلو کا خیر المورجی و خیر المخرج پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اب کھانا سامنے رکھا جا رہا ہے اگر کھانا کھانے والا اللہ کا ذکر کیے بغیر کھانا شروع کر دے تو شیطان ساتھ کھانے لگتا ہے کہ چلو کھانا تو مل گیا اگر شوہر اپنی بیوی سے ملاپ کرتا ہے اور وہ دعا نہیں پڑتا جس کی تعلیم نبی علیہ السلام نے دی ہے اللہ جنبنی شیفان بسم اللہ اللہ جنبنی شیفان وہ جنب شیفان ہمارا وقت تو اس عمل میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے آپ غور کریں کہ یہ شیطان کہاں کہاں وار کرتا ہے ایک انسان کو جمائی آتی ہے اگر وہ منہ پر ہاتھ نہیں رکھتا اور منہ کھول دیتا ہے تو شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے حدیث ہے کہ فر یک دن مستفا جس قدر طاقت ہو جمائی کو روکو اور اگر نہ رکے تو یہ ہاں ہاں کی آواز مت نکالو اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھو یہ ہاں ہاں کی آواز شیطان کو خوش کرتی ہے اور ہاتھ نہیں رکھو گے تو شیطان اندر داخل ہو جائے گا پھر وہ کیا خرابیاں پیدا کرے گا اور حفیظ ایک انسان رات کو سوتا ہے اٹھتا ہی نہیں قیام نعل کے لیے حالانکہ رات کو سونے کے جو آداب اور اقدار ہیں وہ حفاظت کا ایک مضبوط قلعہ ہے نبی اسلام افطار پڑھ کے سوتے تھے اور ایک انسان اگر بعض ہو کر سوئے تو اس کے لحاظ میں رات بھر فرشتہ ساتھ رہتا ہے اور اس کے لیے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہوں یا دوارہ ترا یہ بندہ وضو کر کے سویا ہے اس کی گناہوں کو معاف کر دے اس کی حفاظت فرما اپنی شریعت کے ساتھ تعلق میں کتنی برکتیں ہیں قیام اللہ کے لیے اٹھے وہ اگر ہے اللہ رب العزت آسمان اول پر آتا ہے اور بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے اٹھتے ہوئے اللہ کا ذکر کر لے تو رات بھر شیطان انسان کی گردن میں تین گرے لگا دیتا ہے اللہ کا ذکر کرے ایک گرا ٹوٹ جاتی وزو کر لے دوسری ٹوٹ جاتی نماز پڑھ لے تیسری ٹوٹ جاتی اور ایک بندہ اگر اٹھتا ہے نہ اللہ کا ذکر نہ وضو نہ نماز تو وہ شیطان کی گریں اس پر قائم رہتی پھر خواہ وہ جیسے بھی اٹھے جو چاہے کھائے پیے جیسا چاہے لباس پہنے اور جیسی چاہے گاڑی میں اپنے دفتر کی طرف جا رہا ہے حدیث میں کہ اسبا خبیص النفس یہ خبیص النفس جس پر شیطان کا کنٹرول ہے رجن بال شیتانوں کی بدو نہیں جو انسان فجر کی نماز نہیں پڑھتا سویا رہتا ہے اس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے نبی السلام کا یہ فرمان ہے پتھر پر لکیر ایسے لوگ یہ بات جان لیتے کہ شیطان مسلسل ان کے کانوں میں پیشاب کریں اور پھر جب اس قسم کے خوبف عام ہو جاتے ہیں تو پھر یہ جادو کا اثر یقیناً ہوتا ہے جہاں شیطان کی رضا کے پروگرام ہو اس گھر میں موسیقی ہو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو پھر وہاں کے لوگ شکوے کرتے ہیں کہ محبت نہیں بچوں میں میاں بیوی میں خلفشار ہے انتشار ہے کتنا ہے یہ ہے اور وہ ہے حالانکہ جہاں رحمان کی معاشیت کے پروگرام ہو وہاں برکتیں نہیں رہتی اور جہاں شیطان کو راضی کرنا مقصود ہو برکتیں ختم ہو جاتی ہیں تم شریعت پر عمل ہو ان ادکار کی پابندی ہو اور اگر عمل سحر کر شائبہ ہو تو قرآن پڑھا جائے سورہ بقرہ پڑی جائے آیت کرسی پڑی جائے محبت پڑی جائے وہ شرع ادکار اور آج کیے جائیں جو اللہ کے ثابت ہے اس کے لیے رخ کرنا ایسے لوگوں کا جو آپ کے شہر کو اپنے شہر سے توڑتے ہیں یہ چوٹی کا کفر یہ بات یاد رکھو دنیا کا جو سب سے گندا طبقہ ہو سکتا ہے وہ جادوگروں کا امیر عمر نے حکم دیا تھا کہ ساحر دے ہر جادوگر مرد عورت کو قتل کر دے ایک حاکم کو اگر اللہ کا خوف ہے اور اس کو اللہ کا ڈر ہے شریعت کا تعارف ہے تو وہ منصب حکومت سنبھالنے کے بعد جو پہلا کام کرے گا وہ یہی ہونا چاہیے کہ ایک ایک جادوگر کو چن چن کے قتل کر دے توبہ بھی نہ کرائے کہ یہ غرط ہے یہ لوگ انتہائی خبیز طبقہ ہے یہ کیونکہ جادو کا عمل جادو کی تعطیل یہ انسانی شیطان اور جنی شیطانوں کے مابین ایک ایگریمنٹ ایک عقد جو شخص جادو کا علم حاصل کرتا ہے اس کا شیطانی طاقتوں سے رابطہ ہوتا ہے اور شیطانی طاقتیں پہلے اس کا امتحان لیتی کہ تم نے ہر وہ کام کرنا ہے جو ہم نے تمہیں حکم دینا ہے اور وہ کرتے ہر کام پرانی اوراق پر تعود بلّہ پیشاب کرو پرانی اور جوتے کی جگہ استعمال کرو اور باتھ روم میں جاؤ ناپاک رہو نہانا نہیں نجس کپڑے ناپاک کپڑے گلاستے کھانی ہے پیشاب پینا ہے یہ سارے کام تمہیں کرنے پڑے وہ کرتے جب وہ جنی شیطان دیکھتا ہے کہ یہ انسانی شیطان شیطنت میں اتنا بڑھ چکا ہے مجھے بھی کاٹ کے ایسے ایسے کام کر بیٹھے جو میں بھی نہیں کرتا تو پھر وہ اس کے تابع ہو کہ اب تو شیطانی عمل ہم سے بہتر کر سکتے اور تیری شیطانی خبیص سوچ ہم سے بہتر ہوگی اب تو جو کہے گا ہم کریں یہ سہر کا عمل انہی شیاطین کے ذریعے ہوتا ہے تو یہ انسانوں اور شیطانوں میں ایک عقد ہے اس لیے دنیا کے یہ گندے لوگ ہیں گندے ترین خبیص ترین نجس ترین مبروح ترین انتہائی بھیانک یہ لوگ جو قتل کے مستحق ہیں ایک حاکم وقت اگر شریعت کی رموز کو جانتا ہے اس کو شریعت کا علم ہے اللہ کا خوف ہے اور اس کو پہلے اپنے پروٹوکول کی بجائے اللہ کے پروٹوکول کی فکر ہے تو وہ چن چن چن جادوگروں کو قتل کر دے جو ایک سدرا بنے میں کفر پھیلا بعض لوگ جب محسوس کرتے ہیں کہ جادو ہو گیا تو پھر وہ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں اپنے اس عمل کو ختم کرانے کے لیے یہ جادوگر یا ساحر کسی کے ماتھے میں نہیں لکھا ہوا کہ فلاں ساحر ہے اور فلاں نہیں ہے آپ لوگوں کے عمل کو دیکھیں کوئی شخص کسی مریض پر دم کرے اور دم کرتے ہوئے اس کا نام پوچھے اس کے باپ کا نام پوچھے اس کی ماں کا نام پوچھے تو سمجھو کہ وہ جادوگر کوئی شخص شہر کو ختم کرنے کے لیے کسی جانور کو مرغی ہے بلی ہے طلب کرتا ہے اس پر وہ دم کرتا ہے پڑھتا ہے جو بھی پڑھے سمجھو وہ جادوگر کوئی شخص جادو کی معرفت کے لیے مریض کے کپڑے منگواتا ہے اس پر پڑھتا ہے اس کا چھوٹا بڑا ہونا اس کو شہر کی اڑان قرار دیتا ہے سمجھو وہ جادوگر کوئی شخص ایسے منتر پڑھتا ہے جو ناقابل فہم جو سمجھ نہیں آ رہے سمجھو کہ وہ جادوگر کوئی شخص کاغذ پر ایسی عبادتیں لکھتا ہے جو پڑھی نہیں جا رہی تو سمجھو وہ جادوگر ہے کوئی شخص کاغذ پر خط کھینچتا ہے سمجھو وہ جادوگر ہے کوئی شخص کاغذ پر آداد لکھتا ہے گنتی بیس تیس چالیس پچاس ساٹھ سمجھو وہ جادوگر ہے کوئی شخص کاغذ پر قرآن کی آیتیں الٹی لکھتا ہے سمجھو وہ جادوگر ہے تو جادو کو جادو سے ختم کروانا توڑوانا یہ بھی عمل کفر کو ایسے لوگ جو اشتہاروں میں لکھتے ہیں کہ جادو کی کاٹ اور پلٹ کے ماہر وہ بھی جادو کریں تو آپ دیکھیں یہ کفر کس طرح معاشرے میں پھیل رہے ہیں جادو ایک علم ہے حق ہے ہو جاتا ہے تمام امراض کی طرح ایک مرض ہے آپ وہ عمل کریں جس کی اللہ اور اس کے رسول نے تعلیم دی قرآن آیات ہے ابکار مصنون ہے اللہ تعالیٰ کے و صفات کا فرد ہے یہ وہ تحسنات ہیں ان سے یہ عمل ختم ہو سکتا ہے اور برکت دینے والا اللہ ہے شفا دینے والا اللہ ہے امراض پہ صبر کرنا یہ اللہ کی رضا کا موجب ہے ایک مومن کو پیدا چھپ جائے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اگر جادو جیسا عمل ہو جائے تو یقیناً اس پر بھی صبر کرنا چاہیے صبر کا معنی یہ ہے کہ اس عمل اور اس شہر کو ختم کرانے کے لیے غیر شرعی سہارے نہ لیے جائیں اور ان ناپاک لوگوں کا قصد نہ کیا جائے جو طرح طرح کے منتر اور عمل یاد کر کے اس شہر کو ختم کرتے بھئی پانی لے جاؤ اس پانی میں فلاں چیز ڈالو پانی کا رنگ تبدیل ہو جائے سمجھو جادو ہے نہیں سمجھو کہ یہ شب جادوگر عام لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ شخص تو بڑے اعلیٰ بتری پر فائد ہے اور بڑی اس کی شہرت ہے اور بڑے اس کے اطبار ہیں ایک شخص ٹی وی کے چینل پر بیٹھا ہے اور ساؤتھ افریقہ میں فون آ رہا ہے بتائیں مجھ پر جادو ہے یا نہیں اور وہ پاکستان میں بیٹھے اور بیٹھے بیٹھے وہ بتا رہا ہے کہ آپ پر جادو ہے یا نہیں ہے بندش ہے یا نہیں ہے علم غیب کے دعوے یہ سارے جادوگر ہیں جو اس علم سحر کی تشہیر کا باعث بن رہے ہیں رسول اللہ وسلم کی حدیث ہے نہیں سمندر من تطیہ ہو تو نہ رہو بمن تکا نہ ہو تو کوہ نہ رہو بمن سہارا او سہرا نہ ہو بمن اطا ارافن او کاہن تو سب کا فقط کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے ہماری امت سے خارج ہے جو تطیر کرے کہ تطیر اس کے لیے کیا جائے تطیر کیا ہے پرندوں کو اڑانا حال کے لیے ایک شخص جاہلیت کا اپنے گھر سے نکلتا راستے میں کوئی پرندہ آتا اس کو اڑاتا اگر وہ دائیں طرف جاتا تو سمجھتا کہ سفر مبارک ہے بائیں طرف جاتا تو سمجھتا کہ یہ سفر منحوس ہے وہیں سے لوٹا ہے کہ جو شخص یہ کام کرے گا یا کسی سے کروائے گا وہ ہمارے دین سے ہماری منت سے اور ہماری امت سے کھا جس کی معاشرے بہت سی صورت ہے گھر سے نکلا سامنے کالی بلی آ گئی بہت بلی راستہ کاٹ گئی اس سفر میں خیر و برکت نہیں کی آواز سنی اس آواز میں نحوست ہے الو کی آواز نہ ہے نقصان ہوگا ایک جانور الو انسان کو اشرف مخلوقات کو الو بنا رہے یہ سفر مبارک نہیں نقصان ہوگا نہ آئے گی ہمارے سارے لوگ ہماری امت سے خارج ہمارے دین سے خارج تو من پکا خانہ نہ ہو تو کوہے نہ رہو کہ جو شخص کاہن بن جائے علم غیر کا دعویٰ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ تو شیطان علم غیب تو خاصا ہے خالی کے کائنات کا اور جو خود علم غیب کا دعویٰ کرے وہ ہم میں سے نہیں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے اور وہ شیطان بندوں کو گمراہ کرنے کی کے لیے سارے پروگرام اور صلاحیتیں اپناتا ہے اور وہ ایسے بھیانک لوگوں کو خبریں دیتے ہیں فلاں شخص نے یہ کھایا فلاں شخص کا یہ نام ہے جو شخص آ رہا ہے اس کا یہ نام اس کے باپ کا یہ نام اس کے گھر کا یہ ایڈریس ہے اس نے کل یہ کیا اور وہ کیا فلاں سے ملا فلاں سے ملا اب شیطان ساری خبریں اس پر دے چکے اب وہ شخص آ گیا اب یہ بہروپیہ کیا کہتا ہے تمہارا یہ نام ہے تمہارے باپ کا یہ نام ہے تمہارے گھر میں یہ ہے تم نے کل یہ کھایا یہ کمایا وہ سمجھتا بڑا پہنچا ہوا بڑا پہنچا ہوا اب اس کا مریض تھا اس شیطان کا بن گیا اسے معلوم نہیں کہ خالق کائنات کی کتاب کیا کہتی قرآن کیا کہتے کہ آسمانوں اور زمینوں میں کوئی غیر نہیں جانتا سوائے اللہ کے پھر یہ کیسے جان یہ شیطان کیسے جان اس شیطان کے ساتھ ایک شیطان ہے جو اس کو ساری خبریں دیتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عالم الخیر فرمایا کہ ایسا شخص ہماری امت سے خارج ہے ہمارے دین سے خارج ہے اور جو جادو کرے یا کسی کے لیے جادو کرائے وہ بھی ہم میں سے نہیں اور جوش اس کسی کاہن کے پاس جائے نجومی کے پاس جائے کسی فال والے کے پاس جائے کسی اراف کے پاس جائے تو سب کا ہو بھی ماں اور اس کی بات کی تصدیق کر دے کہ یہ سچ کہیں فخت کرفر بھی ماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شریعت کا انکار کر دی وہ پورے دین کے ساتھ کفر کا مرتکب ہے اس امت سے خارج ہے اس منت سے ہے حتیٰ کہ ایک شخص پر تصدیق نہیں کرتا صرف جاتا ہے صرف سوال کرتا ہے دیکھنے کے لیے رسول اللہ کی حدیث ہے من ادا لم رہ سلاد نم تربعین جو شخص کسی کاہن کے پاس جائے کسی نجومی کے پاس جائے اور اس سے کوئی سوال کرے صرف سوال کرے اس کا جواب سنے یا نہ سنے اس کی تصدیق کرے یا نہ کرے صرف اس سے سوال کر رہا ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی چالیس دن تک کوئی نماز قبول نہیں کرے گا کوئی ایک سجدہ قبول نہیں کرے گا چالیس دن تک وہ اپنے اس عمل سے توبہ کرے دیکھیں یہ لوگ معاشرے کا یہ طبقہ کس قدر اس کفر کو پھیلا رہا ہے اور واقع اس عمل کے تحت بھی لوگ صبح کو مومن شام کو کافی شام کو مومن صبح کو کافی اس اس علم کا فہم ہونا چاہیے فہم سے مراد کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جادو کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور جادو اگر ہو جائے تو شریعت کے کیا اس کی اسے کس طرح ختم کیا جائے یہ ایک مرض ہے اور مرض کچھ وقت لیتا ہے پھر اللہ کی ایک آزمائش بھی ہوتی ہے افضل الخلق محمد الرسول اللہ علیہ وسلم جادو ہوا اور چالیس دن رہا چالیس دن علیہ اسلام بڑی تکلیف سے تھے اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ علیہ اسلام کی دو حیثیتیں ایک بشری اور ایک نبوت اور رسالت کی حیثیت جو رسالت کی حیثیت ہے اس نے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو معصوم کرا دیا اور اللہ اپنے پیغمبر کی حفاظت کرتا ہے لیکن بشری آواز آپ پر آ سکتے بخار آپ کو ہوتا تھا حتیٰ کہ ایک یہودی عورت نے آپ کی دعوت کی اور بکری میں زہر ڈال دی نبی سب لکما توڑ چکے اس کو منہ تک بڑھا چکے اور آپ کے لواب میں اس کی ہوا شامل ہو چکی اور وہ لوہ آپ نکل چکے تھے تب وہ لکما بولا کہ میں زہر آلو مجھے مت کھائیے وہ اللہ کے جہمبر نے اس کو چھوڑ دیا ایک صحابی آپ کا پہلے لکما کھا چکا تھا اس کا انتقال ہو گیا لیکن صرف اس زہر کی جو ایک ہوا ہے تو آپ کی ریخ اور تھوک کے ذریعے پیٹ میں داخل ہو گئی اور زندگی بھر آپ کو تکلیف کہے بکاہے آپ عائشہ زندہ سے دے کا عائشہ مجھے اس زہر کی آئی تکلیف ہو رہی حتیٰ کہ جب آپ کا آخری وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ وسلم کا عائشہ زہر کی تکلیف بڑی بڑھتی جا رہی طرح کا آواز ہو رہی اور لگتا ہے کہ وہ زہر آج میری شہرت کاٹ دے گا یہ آپ کی بشری حیثیت ہے حیثیت پر جادو کا اثر ہوا اور آپ اللہ کا ذکر کرتے اور محمد حسین پڑھتے اور وہ اذکار اور آپ کرتے جس کی شریعت نے تعلیم دی ہے تب وہ رفتہ رفتہ اس کا اثر ختم ہوا اگر ایک دن اور ایک اور جھٹکے میں اس کے اثر کو ختم کرنا مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو صحت دے دیتا لیکن یہ ایک آزمائش بھی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ایک امتحان بھی ہوتا ہے اور جو لوگ تکلیفیں برداشت کرتے ہیں صبر کرتے ہیں اور رب عزت کی ذات اور اس کی صفات کے ساتھ قائم رہتے ہیں اور شرعی اور آپ اذکار اوتار پڑتے ہیں ان کے درجات اللہ تعالیٰ بڑے بلند فرماتا ہے ان کے لیے مفرت ہے درجات کی بلندی کی بشارتیں ہیں اور جو لوگ اس قسم کے پھر بہانے ڈھونڈتے ہیں کسی اراب کے پاس لے جاؤ کسی جادوگر کے پاس لے جاؤ ہمیں پیٹ پر لکھ کر دیا جائے کہ فوراً شفا حاصل ہو جائے یہ لوگ خود شہر میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو کہ عمل کفر ہے تو آپ دیکھیں یہ کفر اس معاشرے میں کس طرح پھیل رہا ہے شریعت میں ہو جائے ان کا علاج موجود ہے اس پر آپ اکتفا کریں اور ایسے ہر عمل سے اچھے پرہیز کریں جو ہمارے انسان کو گمراہ کر دیتا ہے اور اس کو دائرہ ایمان سے خارج کرنے اور کفر میں داخل کرنے کا سبب اور باعث بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے ساتھ دن کی توفیق عطا فرما دے اقول قولی فاستغفر الله لي ولكم واخر الحمد لله رب العالمين